ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں پر جلدی سے نقصان واقع کر دیا کرتے جس طرح وہ فائدے کے لیے جلدی مچاتے ہیں تو ان کا وعدہ کبھی کا ہو چکا ہوتا سو ہم ان لوگوں کو جن کو ہمارے پاس آنے کا کھٹکا نہیں ہے ان کے حال پر چھوڑے رکھتے ہیں کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم کو پکارنے لگتا ہے لیٹے بھی بیٹھے بھی کھڑے بھی پھر جب ہم اس تکلیف کو اس سے ہٹا دیتے ہیں تو پھر اپنی پہلی حالت پر آ جاتا ہے کہ گویا جو تکلیف اس کو پہنچی اس کے ہٹانے کے لیے کبھی بھی ہم کو پکارا ہی نہ تھا ان حد سے نکلنے والوں کے اعمال ان کو اسی طرح اچھے معلوم ہوتے ہیں سامعین ابنایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے بد دعا نہ کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اپنے لطف و حلم کی خبر دے رہے ہیں کہ انسان اگر اپنی تنگ دلی اور غصے کے سبب اپنی جان اور مال اور اولاد کو کوستا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بد دعا قبول نہیں کرتے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ بد دعا کچھ دلی ارادے سے نہیں کی گئی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی عین رحمت و کرم کا اقتدا تھا لیکن وہ دعا قبول کر لیتے ہیں اگر وہ اپنے نفسوں اور مال و اولاد کے لیے کریں اور اسی لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انہیں مصیبت پہنچانے میں بھی ایسی ہی جلدی کریں جیسے کہ انسان اپنی خیر کے لیے جلدی کرتا ہے تو اس کے لیے تو نہ آتی موت آ جائے لیکن انسان کے لیے یہ ہرگز زیبا نہیں کہ بار بار ایسا کہنے لگے اور بد دعائیں دینے کی عادت ہی ڈال لے جیسا کہ سنن ابی داود اور مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنے کو کوس نہ لیا کرو اور نہ اپنی اولاد اور اموال کو بد دعائیں دو کیونکہ کوئی کوئی گھڑی قبولیت دعا کی ہوتی ہے اگر اس وقت بد دعا زبان سے نکل گئی تو کارگر ہی ہو کر رہے گی مجاہد رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں کہا ہے کہ یہ بد دعا انسان کا قول ہے جو بوقت غضب یعنی غصے کی حالت میں اپنے یا اپنے اموال و اولاد کے لیے کرتا ہے ایسی صورت میں چاہیے کہ آدمی فوراً یہ کہہ لے اللہ لا تبارک فیہ یعنی اے اللہ اس بات میں برکت نہ دیجیے ورنہ اس کی بات قبول ہو جائے گی تو اس کا تو ستیہ ناس ہی ہو جائے گا یعنی یہ برباد ہوگا اکثر لوگ احسان فراموش ہیں اس آیت کے ذریعے اللہ پاک خبر دیتے ہیں کہ جب انسان کو کسی مصیبت کا سامنا ہوتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فصلت کی آیت نمبر اکاون میں فرمایا وَإِذَا مَسَّهُ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيطٍ یعنی مصیبت پڑتی ہے تو انسان بڑی لمبی چوڑی دعائیں مانگنے لگتا ہے سابقہ آیت اور یہ آیت دونوں ہم مانا ہے کیونکہ جب اس کو سختی پہنچتی ہے تو بے تاب اور بے صبر ہو جاتا ہے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے مصیبتوں کے بادل ہٹ جانے کی دعائیں مانگنے لگتا ہے جب اللہ تعالیٰ اس کو پریشانیوں اور مصیبتوں سے نجات دیتے ہیں تو وہ اب اعراض کر جاتا ہے پہلو تہی کرتا ہے جیسے کبھی اس پر مصیبت آئی ہی نہ تھی اللہ تعالیٰ اس شیوے کی مذمت فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ بات تو گنہگاروں اور بدکاروں ہی کو زیب دیتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے جنہیں ہدایت و توفیق عطا فرمائی ہے وہ اس بات سے مستثنا ہے جیسا کہ صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مؤمن کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے جو کچھ اللہ کی جانب سے اس پر سرسد ہوتا ہے اس کے لیے خیر ہی بن جاتا ہے مدرت یعنی نقصان کے وقت وہ صبر کرتا ہے تو اسے اجر ملا راحت اور مسرت پہنچی اور شکر کیا تو اجر ملا یہ نوازش تو صرف مؤمن ہی کے ساتھ مخصوص ہے یعنی کافر اس سے محروم ہے